یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے ابو سلمہ عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اقامت کہی گئی ہم اپنی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے اور اپنے مسلح پر کھڑے ہو گئے آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا تھا کہ آپ کو کچھ یاد آ گیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے اور فرمایا اپنی جگہ پر رہو ہم آپ کے انتظار میں کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ تشریف لے آئے آپ غسل کیے ہوئے تھے اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ہمیں نماز پڑھائی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو سڑسٹھ